是的。 آم فأدلقوه بحسب النار سبحان الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبي وعلى آلك وأصحابك

ارشادات حضرت علامہ مولانا پیر سید مقدس سجاد بخاری سرکار والدہ محترمہ محترمہ محبوبہ رحمہ اللہ سارے تمام واسطے یہ اجتماع ہوا ہے مثال نواب اس کی گھر ہو پایا تھا گرامی دو موضوع اس مقام دوتے بیان دے قابل ہیں مناسبت ایک ہے والدین کی شان سبحان شان والدین میرے خیال کے دوست نے شاہ صاحب اور دوست نے اس ہی مشہور کیا دوستان جی میں نے دسیا کہ نیٹ کے اشتہار اس سے نہ دوسرا ایک موضوع ہے وہ پہلی مرتبہ مراتے بیان کرتا ہے ضلع چکوال اس موضوع کا نام ہے گناہوں کو مٹا دینے والے اللہ سارے سواب کی محفل اس مناسبت وہ موضوع وہ بھی اتنے مناسب لگتا ہے والدہ محترما لی سارے سواب واسطے والدین نشان یہ بھی اتنے مناسب لگتا ہے انہیں شاہ صاحب سکرا دی جو پسند سمجھنا سبحان اللہ قرآن مجید کی آیت مبارک پڑھ بیٹھا وہ شان والے بہن شان والے بہن کئی پہلو ہیں اتنے والدین کی صحبت یعنی والدین کے ساتھ سنگت اور صحبت کے آداب اسلامی سبحان اللہ

غیر اسلامی طریقے والدین رہن دے تھوڑا انہوں کا اشارہ دیا گا تاکہ اسلام کی قدر و قیمت اسلام کے آداب کی قدر و قیمت ذہن پختہ ہو تحقیق ارے روسیا سمجھ آئی سبحان بزرگان دین فرمانے ہیں اسلام سارا ہی آداب ہے یعنی خالق نال مخلوق نال گزارے کا طریقہ جڑا اللہ تعالی کا طرف ہوتا ہے انہوں آدمی دین ہے گل سمجھا خالق تعالی نہ اور اس کی مخلوق نہ گزارے کا طریقہ جڑا رب سونے دسیا اپنے پاک پیغمبر کے واسطے دن انہوں آخر دین ہوں وہ طریقہ سارا کا سارا ادب ادب کی تو کہتے ہیں ادب آخر ایسی آدت جڑی اکل حکمت اور شریعت پسند ہو اصل ادب کا تعلق جہاں وہ اکل و حکمت کے نام اکل حکمت جیڑا پسند طریقہ اند آتا اور جڑا اقل حکمت پسند ہوئے وہ شریعت ضرور پسند کیوں کہ شریعت متحرہ یہ عقل اور حکمت کے مطابق آئے مخالف نہیں آئی کیونکہ عقل نے ہی مننا ہوتا ہے شریعت تو عقل حکمت شریعت موافق رنگ مخالف نہیں مندے شکر میں اقلیت مسئلہ ہے شکر اور انعام کرتا ہے احسان کرتا ہے اس کا شکرانہ ضروری ہوتا ہے یہ ہر اکل کہیں اکل کی جانور بھی اس چیز کو ہیں اللہ تعالی نے مخلوق کی فطرت جی بات شامل کی کہ جن نے کوئی احسان کرنا ہے وہ نیک سلوک رکھنا یہ اقل بلکہ بے عقل چیزاں اچھا اللہ تعالی نے عقل نہیں باہر رکھا ہے جی جانور تو جانور بھی احسان مانتے ہیں چار دن روٹی کھوائی کتے تھی کچھ گیا بندے کا دھیان رکھ رہا جگہ جگہ

احساس کی وجہ احساس کی وجہ بندے تابے ہو جاتے ہیں بندے دکھ دیر کی بجائے وہ محافظ بن جاتے ہیں شیر درندہ بگیار اگلے کی لے کے خواہ خواہ کے پیار پیار کے انعام کر کر کے احسان کر کر کے نہیں نعرہ تقدیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق جب نظام فطرت احسان کا بدلا احسان نیکی کا بدلا نیکی احسان کا بدلا احسان نیکی کا بدلا نیکی کائم احسان کا تقاضا دیکھی کا تقاضا کہ نیکی کرنے والے کا سلوک کرو دیکھنے نظام قدرت نے داخل فرمایا ہے تو انسان جڑا ہے صاحب عقل اور اللہ کا خلیفہ ہونے کی وجہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ یہ اپنے ہمیشہ نیک سلوک اور نیک رویے نال یاد رکھے یہ نہیں یہ احسان کرے کوئی تو احسان دا بدلہ یہ اذیت تکلیف بدی کی صورت دے

یہ جسمانی پرورش تربیت جسمانی ایک ہے روح کے کرنی روح دےکی کا مطلب یہ ہے کہ روح کی پرورش ایسی کی جائے کہ انہوں اچھے آداب اچھی آدت مخلوق اور خالق نال سونے گزارے کا من خرچہ جائے تاکہ خالی و خان پیر وے انسانہ برقع یا شکل نہ ہوئے بلکہ عمل بھی وہ انسانہ ورکا ہوا سبحان اللہ روحانی تربیت اور جسمانی تربیت یہ دو مشہور اور معمول میں مشہوری ہے معمول بھی ہے کہ تربیت جسمانی بھی ہوتی ہے تربیت روحانی بھی ہوتی ہے والدین خالی جم کے پالن باقی دینی اور روحانی تربیت نہ کر تو وہ جسمانی تربیت نہ کی تھی لیکن اس حد تک انہیں نے احساس کیا جیوے جانور اپنے جمع اپنی اولاد کر رہے ہیں پالنا سبحان اللہ پالنا جسم کو قائم کر دینا جسم کو اس قابل کر دینا کہ اپنے جوگا ہو جائے خیال رکھنا یہ تمام جانوروں کی ہر کسی رکھی اپنے بچے پالا کھان پی قابل کر کے طرح لیکن روحانی کرنی ہے سکتا جسم کو محفوظ رکھنا جسم کی بہداشت کرنا جسم نالنا یہ قدرت نے تمام جانوروں کی فکرت رکھا سبحان اللہ

انہوں نے بچے کٹے اگر دور کر لو نا تو وہ بچاریاں پریشان ہوتی ہیں اپنی پریشانی کا اظہار کرتی ہیں مہانش واسطے کہ ہالے میرا بچہ ایسا قابل ہی نہیں ہوا کہ یہ دھد چھڑایا جائے اور میرے تو دور کیا جائے کئی گامے چیزیں لڑکی جاتی گامے بچاریاں پٹھے چڑھ جاتی ہیں اپنا کھان پی بھول جاتا ہے جدو انہوں اپنی اولاد کے کھان پی فکر پہ پھر انہوں یہ پتا ہوتا ہے کہ میرا کن جڑا ہے انہیں کھڑنا میں ماری ہوا دکھ پیار

لوگوں چو ہاں، ہاں، ہاں، لے بالے وہ اپنے بال کے بہانے یہ پال لیے اپنے آپ کھوتی کیوں ایک میرا تھی پتر پل جا رہا اندازہ لگاؤ اولاد نال درد اولاد نال شفقت اولاد نال مہربانی پاک نے جانور کی طبیعت مزاج رکھی ہوئی ہاں۔ جب یہ چیز جانور کے شامل ہے طبیعت اور مزاج اور فطرت ہو سکتا ہے کہ انسان کی فطرت انسان مزاج جی کر کے ماں جہو اور جی اولاد دور کرنا اپنے آپ کو اپنی شفل

اپنے پیروں کے اتنے کھڑے ہون تک جیویں جانور دوسرے خیال رکھتے ہیں والدین کا حق بن رہا ہے فطرتی بھی حق خیال رکھنا پھر اس نیکی کا بدلا جیویں توجہ نہیں سن اس نیکی کا بدلا جیویں وہ

جانور تعلق ماں باپ نال قائم رکھا کارز کا لوڑ کا وہ فطرت اور مزاج شامل

جانور کا بال وہ تلک رکھد محض اپنی گھر کھان پی کھان پی لبنا تا لگا اپنے ماں پیو دار پیار کرتا جسے تگڑا ہو جاتا ہے کھان پی والی گل جاتی ہے اپنے پیروں سے ہو جاتا ہے قائم ہوں وہ ماپے جڑے نے انہوں نے باہر کس واسطے چڈیا یہ دند لگ جائے یہ اپنا گزارا کر سکتا ہے ہوں میرے کو ہی نہیں میں یہ یہ بہت کچھ چاہیے میری ہسب توفیق ہوں نہیں رہا یہ اپنے پیروں سے قائم پہ ہوں جا کے خود کما کے کھاوے انہوں نے چٹیا اس واسطے ہو سکتا ہے اگر اس اگلے وقت وہ چل کے سمجھتے وقت بھی دور کرتے لیکن وہ دور کرتے چوگ اپنے آپ کٹھی کر لیں گے اس نے چڑھے جنا چوگ کٹھی نہیں ہونی اپنی چوجا چ لوگ

سبحان سبحان سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کتے کتے چنگی آوے آوے تے تے اگلے نال پیار کر کے کے مکھن کھوا رہے ہو بھڑی دھکا مار پڑا کیا بات ہے وچ صفت ویکھ کے ہن یہ نہیں سمجھنا ہے ساری اور ہوئے دسے بغیر کسی گل کے سبحان شفقت اور مہربانی کرنا اپنے جسم کے ٹکڑے پہ ایک سونی سی جانور پائی سبحان اللہ سبحان اللہ وہ اس واسطے کر دینا

جانور ماں پیو اپنی اولاد تعلق رکھتے ہیں توجہ یہ کسی قرض کے تحت ہے یار کو کچھ فائدہ لینا کیوں کہ جیسے فائدہ لینا وقت آتا ہے جن ڈوگا ہوتا ہے جیسے فائدہ لینا ڈوگا پڑتا ہے اس نے سڑک دیا بھی جا کے چلتی جاتا یہ مطلب ہے ایک وقت تک جنہوں کہتے وقت ضرورت وقت ضرورت تک جب تک کہ بچے ضرورت ہے جانور بغیر کسی غرض بغیر کسی لالچ شفقت کرتا ہے خیال کرتا ہے مہربانی کرتا ہے پرورش کرتا ہے تربیت کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن اور اتنے جانور یہ سب کے چنگی جانور سنو سبان اس حل تو بغیر وڈیا وجہ کے قائم کر کے سنس پالنا سان کچھ دینا اس کا پیار دینا کچھ نہ ہو

کیا بات میں اپنے پیروں قائم بغیر بغیر کسی لالچ میں تینوں نہیں ہزار تو آپ کے لاجو بغیر لالچ اللہ

جی. دے جاتی دنیا بڑی کتاب ہے وقت بڑا استاد ہے ہاں. اللہ جب آن کے دعوت دیتے ہیں کتاب اللہ دنیا رب جب بلا کتاب بلا دنیا کی کتاب سامنے بول رہے ہیں دنیا کی کتاب کو رکھا یار من گیا اللہ کا رسول

دعوت بھی کام نہیں ہوگی اگر کوئی بچہ ہدت کو جانتا ہے لیکن شریعت کو نہیں جانتا اس کی رہبری کامل نہیں رہبر کامل اس لیے چلتا ہے جس لیے شریعت بھی جانے اور دنیا بھی فکر کی کتاب بھی جانے سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ سبحان الله الله تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ اہل سنت زندہ باد توجہ ہے سبحان اللہ اقبال نے اس گل پر اشارہ فرمایا سبحان اللہ انہوں فرمایا فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی یا بندہ سہارا

پہاڑا مطلب جنگل رہے پہاڑا شہر وہ فطرت کے مقاصد ہی سمجھ آخر جہان بناوٹی جڑا ہوتا ہے یہ فطرت مقاصد کو دور کرتا ہے جا قدرتی ہوا رکھیے شاخ لیکن یہ گل سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں ایک بہت اچھا ملک اور سبق موجود ہے

اولاد رستے سے گھر سمجھ کے انہوں کا دھیان رکھنا کے قائم پڑتا ہترا کے پتا لیکن اولادی سفت اولاد والی سفت کو بچنا پڑانا اولاد اولاد ایک بھڑا سبق نہیں د

لالچ ہے سی تما ہے سی تمام چکرا کھڑا ہے جس نے اپنے آپ پیروں میں کرن ہو گیا ہے اج مان چکنا کوئی گوارا نہیں اج ماں خدمہ کھاوے لالچ کی ناری پھیری صفت اللہ

لیکن اولاد پھیری صفت کی بے وفائی ہے ہے نہ نہ نہ پیا پیا پیا چھے پیار کرنا ہے نہیں نہیں چاہ پیار کوئی جات رکھ لیے کوئی روپیہ رکھ لے میرا ہے پھر ابو ابو ابو ابو امی امی امی امی بیٹے بیٹھے بیچارے غریب سے مارے نے ہر پتر پیرا نے کھایا ہو گیا ہے ایک پھٹا مار گیا کیا تو مار پڑا میں اپنی فیملی تے اپنے دفتر تے اپنے کوشش تو اپنے رہو میں اپنے رہو سمجھ لے اے چار کی کتی سی سنوئی کھڑائی او بے وفائی والی حق بندا سی ہن ایتھے نبی دی شخصیت آتی ہے اے بھڑی صفت ہے کوئی رب دی وفا والے Oh! انسان پیچھے وفادار بارے وقت وفا یہ جو اللہ تقیر تحقیق نر غشیا تو سامنے دین اسلام س

گوٹانے جی میں پڑ جاتا گرو نانک مدر درخت درخت تھلے کے نام درخت اتنے پرندے بیٹھے پرندے نہیں نہیں اڑتے شیر بھی پرندے اڑتے کھلو رہا کھلو گئے آگ لگی بات اڑتے جب اس کا بہت کھایا اور بیٹی بھرے بات ان ہمارا دھرم نہیں اب چلنا اسی کے ساتھ ایسا ساتھ کام ہو رہے ہاں ایسی کام ہو رہے ہیں

خود چوک چکن کے قابل نہیں ہوتا ایک لگتا ہے لیکن اگلی کہانی شکر کما کے بل سے سکھا دیتے لیکن ہوں انسان کو خالی شکر نہیں واسطے خبر گزارا شکر پکش یہ گزارا رب کو لے کے مخلوق پتہ نہیں کہڑے کہڑے موڑ تو گزرنا ہے

روحانی روحانی کوئی مسئلہ نہیں سبحان اللہ ماں پیو تو استاد چاہیے چاہیے راہبری کے چل فکر شامل ہی نہیں ہےہارا اللہ کی قسم گل سنا سبحان اللہ اپنا لے کے جانور میں پالیا بغیر توڑ چڑھائی جانور پیون تک پہنچایا جتوں تک جانور لوڑ تھی انسان تو خالی دے مر کھان پی واسطے نہیں تیرے واسطے بڑا من پیا ہے سارے واسطے ذمہ داری والے بہن اگلی پہ کی خبردار اگر اپنی آواز خالی کھان پی قابل کر رہے رین کھلو رین کے قابل کر رہے ہیں مخصوص بھی اگلے کرنا ہے بننا ہے پچھے گزارا سمجھ آ جائے جہاز پیرا لے کے کھلویا جو ہے کھلویا ٹکر کام اگلے کام یا تو

منگ کے گزارا کرنا اپنے روحانی ضرورت روحانی پرورش کا جڑا جا اپنا پورا کر کے بڑے بڑے اولیاء نبی شریعت شکر مانگتے رہے نہیں پیچھو ایسے انہیں آخر چلو پہلے ہے ٹکر کمایا پہ ٹکر ہونا پچھلیا دن والا مرحلہ کرا اگوں روحانی والدین بن لگا شکش سسکار مرید پیلے کورید ہو اس چمڑا نصیب ہوتا ہے لیکن یہ چمڑا

مرید مرید مرید مرید ہو گیا روح پیر پیر تو تو تو جمنی جمنا جمنا استاد ری

میری روح دا جس بن گئی ہے یہ روحانی ماں بن گیا ہے یہ ہوں چنگا ہوئے گا بغیر

اگر لالچ رکھتا ہے تو پیر ہی نہیں اللہ قرآن فرماتا ہے کسی نبی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ اس کو باہر دے اور وہ بندوں سے کہو تم میرے بندے بن جاؤ میرے خادم بن جاؤ وہ خادم بنانے میں چکر کر نہیں ہوتا وہ اللہ بغیر دے بغیر قرضوں ہی دے دیتا میں روحانی پہ ہوں میں بغیر لالچوں کر سکھایا

نظر نظر نہیں دے رات ساری آگا کرتے استاد سبحان اللہ دل دل دل نہ نہ کرے کرے کوئی نہیں دل دل رب سونا آخر یہ یہ منعم منعم ہے ہے ہے ہے محسن محسن شکر شکر المنعم واجب واجب واجب کا کا شرحن بھی عقل کر کر کر کے مصطفیٰ کریم یار حضور وضو پانی تھلے تھلے نہ نہ دے دے سبحان اللہ حضور سکر یہ یہ محسن کے احسان کا مطلب سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ اگلے کہیں گے یار جے چنگی نسل دے ہو تے وفا یا نیکی یا پیڑی نسل دے پلا چھا توجہ نہیں جس لیے وہ یاد رکھ دے تو یاد رکھنا رکھی کی کہتے بلکہ میرے گل سن ان شاء اللہ ستاں پشتہ تک دس جا ایک نہیں ستاں پشتہ تک کہ خبردار اپنی جان دے دیا جائے یہ وارنا نہیں کیوں تا پاک محمد صاحب

ایک سبق سیکھ ہے لیکن سبق مکمل کدو جب شریعت رہے بولو بولو بولو اکل اکل اکھانے شریعت روشنی دنیا کی کتاب جو سبق اکل لیکن

خیرت والی سفر قدرت نے اچھی اچھی جانور واگ پیر بے پکا نہیں چلا غیرت نو شریعت رکھنا شریعت کے تابے رکھنا جی شریعت غیرت سکھاوے کرنی تو فطرت آخیا والدین نیتی ہونی چاہیے بغیر درواز ہونی چاہیے آخیا

اصول فکا باب لکھتے ہیں جب حکم مشتق سے لکھے تو مستق ہوتا ہے ماخل اشتقال جس کو کہتے ہیں وہ علت حکم ہوتا ہے وبل والدین احسان اللہ نے جب فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرو یہ دا مطلب بن رہے ہیں مانا ترجمہ پہلا کی بن رہا ہے ترجمہ بن رہا ہے جب والدین

توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ دا مطلب ہے جو آکھو گے جماون والے دا دھیان دا مطلب ہے جمان دی وجہ نال دھیان رکھ شرم کر جی۔ وہ جمائی کھلن تیرے محسن نے اللہ نے نہیں فرمایا بل مؤمن والدین مومن ہومن تے نیکی کر نہ فرمایا جمان والے نیکی کر بھاوے کافر ہو

گوبر ہو چمیا کہ چپل بھی لہانا کرتے خدمت کرتے ہیشا ضرورت ہے پوری کر کر کر کر کیوں پانی پیش تیرے کار کو دے دے تیری نو نو پانچ سات اور نہ کہ گالا میں کبھی خدمت کر جمن والے تو کرنے جمان والے کا

سختیاں نرمیاں سب برداشت کرتے سن اج بچے والی طبیعت پہنچ گئے ہیں کمزور ہو گئے ہوں یہاں کی دھیل کری یہاں کے اگے کوئی یہ جی چیز گل نہ کری جال ظاہر ہو کہ تیری طبیعت سوڑی پی والدین بال گلا کرنی انہوں کا دل سوڑا پہلے ایک یہ کہ آپ طبیعت پہ ان کی گل لال سوڑی سوری پہ نا پھر بندہ جس اندروں سوڑا پہ

جس تچا ستھیرا تنگ کرتا ہونے باوجود تیرے بچپنا کے خوش ہوتا ہے بچہ نکلنا ناٹک

لگتے کمرا بچہ جدو سیا جدو سیا ہو جائے جدو چکر چکر بدتمیز نہ ہی جمنا چاہتا ہاں۔ سونا فرمانا جس نے بڑھےپے پہنچ جانا وہ پہنچ گئے بچپنے کے حال جب بچپنے کے حال پہنچ گئے ہیں فنا کے وہ جو مرضی بولن خوش ہو کے پتھے کے اتنے پٹ پاؤ کی بجائے چہرے مسکراہٹ شالا میں تو لکھ ہو رہا میری خیر ماں بھی سمجھتی ہے جب میں لکھ ہوا گی تو میں دیر جی میں کلی ہوگی تو میرا کھ ہی یہ کیا میرا کھ نہیں بولنا تو نہیں چاہیے

ادھر سختی آوے ادھر نرمی ہو ادھر گال آوے بدوا آوے ادھر دعا فلا تک اللہ اف کا مطلب یہ توجہ سبحان اللہ یہ اسلام آداب والدین اولاد اسلام دے آداب لیکن اس برخلاف بھی ہیں کہ والدین بڑے پینو پہنچ جان جانے جو ہوں سہ گلا نہیں سنیا گیا انہیں کنگنا نیندر چلنا ستے ہوا گے ہے کمبل لے کے ریشمی تھلے ہونا بڈ ہوں ادھر کھنگے اسی فارغ ہو کے پتہ نہیں رات نو دو بجے ستیا چنگے کما تو جہاں اسی کام ادے چنگے کما تو اسی فارغ ہوئے دو بجے اسی ستے ہیں کمبل ریشمی لیا ابے نو خیے خلل لونا ہوں کی کرو یہ کرو اپا اما ہی سڈے نال نہ رہن چنگا کتنے دو ٹرد واسطے وکھرے ہی عمارت وکھرے گھر بنے نے اتے وہ رہن اصے ریئے بن گیا لہذا سچی دسیا جو ادھر ویخ اگر ماپے بھی ایویں سوچ لیں گے کی بننا سی پترا کا توجہ نہیں نہیں فرمائی سبحان اللہ لیکن میرے خیال سے ان ان ان یہ بھی ہو انہیں انہیں آخیا آخیا آخیا جموں ادھر ادھر ادھر ادھر سٹو سٹو سٹو سٹو بڑے انہوں نے سمجھ لگی ہوں تلک کہڑا رہ گیا جہاں انہوں جوڑے توجہ نہیں فرمائی یہ مطلب اصل جانور والنگیاں سفت وہ بھی اپنے مل بہن نے جانور والی چنگیا سفت اپنے نہ لیا اولاد نے اصد نظام فطرت کے خلاف ہو گئے توجہ نہیں فرمائی نے تو سجن کی فطرت اور اسلام کا یہ تقاضا ہے ہائے سارے کم سارے کم بندہ اپنے آپ نہیں کرتا توجہ کئی کم ان بھی ہوں جیڑے بزرگ کی نال نکل توجہ نہیں فرمائی غور کی آخیا میں مت اولاد تڑ جاوے اس گل کہ سارے کام آپ ہی کر لاں گے میں قسم ذات بھی کر کے آنا کئی کام ایسے بھی نے کہ وہ بزرگ دی دعا دے تحتاج ہوں ہاتھ چکن پھر ہوں ہو سکتا پتر دا کیس فسیا ہوٹیا نہ ہوئے ماں اگے جا کے روے ماں دعا کرے میرا مرشد فرماندا ہے ماں دی دعا ستاں ولیاں دی شان دعا دی شان کیوں انہیں پاٹے کلیجے نال بولنا ہوندا او اندروں جتھوں اے تیل چو بولے گی نا اس لیے عرش ہل سبحان اللہ انہیں ٹٹو بولنا ہے فرمان ہن او کام نہیں نکلیا توجہ نہیں نکلیا دعا دے صدقے نکل جانا پتر پھٹے تے لگن والا ماں دا مرشد کامل سی کئی مرشد نو چا سو کریما کرم چا کر آخری ساما تھی پتر انہاں آخیا جا گی پھیر دتی اتر گیا جا کے ویکیا واقعی جج دے کاغذات وہ کگ ہو ہاں؟ قسم خدا کر کے نا انج دے بندے میں اپنے آپ جیل ہر تھان تے اپنے کام نہیں كرتا اپنے آپ کام نہیں كرتا نہ اپنے آپ کام سارے نکل جاندے نے کئی والدین دی دعا کوئی مرشد دی دعا کوئی استاد دی دعا ركھی ہے كہ نہیں تا شریعت رکھی اسی واسطے جسے با جدید مستامی بس آخری گل کر کے ختم کر جدید مستامی والدہ پانی منگیا رات کا ویڑا مریض کھلو رہن ماں دی اکھ لگ گئی اکھ لگ گئی اما دی بابا چیر تو بعد کھلی پھر پانی لے کے چلو انہیں آخیا ستا نہیں ارد کی اما جی کی میں سوچا مت میری اما لوڑ پوے تو پھر آواز دین کی لوڑ میں کھلوتا ہوں ماں کے منہ چ لفظ نکلے جا جو کام آ رہے ہیں رب سارے کھول دو

ہاں، میں پچھلے بار آیا سا کسی پرچی لکھی اچھا۔ پھر کسی لکھ دیتی میں کا بچہ نہیں اچھا۔ اگر کچھ سمجھے تو میں کوئی پاسا چڈیا نہیں ہاں، گل پہلو سوٹا مار کے کرتا سر اشارے دو رنگ ماں اس زمانے کے لیے موجود اور آتا بھی نہیں مجھ کو سفر سازی کرتا اشارے گل کرنی اقبال خان کا اس زمانے موجود نہیں لیکن میں مینو سننے والے

نہ چھڑا کرونے والا چھیڑیا کرو سب سمجھنے آ جائیے جی،

گل سونی کری پہلو ڈگیا کہ سو تنگی ظاہر کرنے والا لفظ نہ بولی گفنا بھی پھر فرمایا گل کری کہ سونی کری جی ہر جا بیٹی فرما دیکھو جنا آخر پر پر پرندے جو ہوتے ہیں دو پر جاتا گل جنا ہے دو پرو والا اور اللہ تعالی نے کیونکہ رات جانوروں کو سکھانا سکھانا تاکہ فکرت سے فکرت سے شریعت کی بات کو مطابقت دے شریعت سے فطرت کو مطابقت دے

چلا جائے یہ تھلے مر جان گے اللہ پر اچے نہ کر اس لگ گئے نی نا جی لگ گئے پیسہ آ گئی وہ تگڑا ہو گئے مر

نیواں پر بچوں ہے اپنے ماں پیو پگلا لے کے پیار کر تاکہ پتا لگے احسان اسے کا پتلا ہے وہ بہت پیڑ ایوے پگل چ لے کے اس کو اپنے پل

سبحان جو ہے کہ نہیں سبحان سبحان اللہ اللہ وقت میں جنا لے کے قرآن سے موتی دے راز ہے یہ پھر علم کی اکھ جو رہا

جب خدمت کا موقع کہ تیرا رحم جب ہونا کسی بندے کو ہی ظاہر ہونا وہ بندہ میں بن جاگا میرے خدمت کا موقع نہ گا میں اپنا بدلا چکاوا گا احسان کا بدلا احسان ہر جزا احسان بس موضوع بہت ہاں جی یہ سچ بڑا اسلامی آداب صرف والدین اولاد یہ اتنا لمبا ہے تو پھر یہ مخالف

کچھ طریقے غیر اسلامی ہیں آداب تو پہلے سے تو کرو کہ غیر اسلامیہ کی وضاحت کروں بہت لمبا کام ہو جائے لیکن ان شاء اللہ جو سمجھانا چاہتا تھا یہ جو سمجھ آ گیا وہ جڑے طریقے مخالف ہیں وہ آپ ہی سمجھ آ گیا ہونے

اسی اپنے والدین نال بھی سونا رویہ رکھی اسی اپنے روحان بھی پیو جی استاد پیر شیخ شاید بھی سونا رویہ رکھنے کی توفیق آخر کا